مبین یہ یہود کی صفت ہے کہ انسان بعض احکام کو تو مانے اور بعض احکام کو نہ مانے یہ یہود کی صفت ہے یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے مسلمانوں کی صفت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سارے احکام یکساں طور پر اس کے لیے قابل و قبول ہوں سارے احکام تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو اس دنیا میں غالب کرنا حقیقت یہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے اللہ کا دین اس دنیا میں غالب ہو سکتا ہے کہ توحید فی الحکم کو انسان سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں فیصلے کے اختیار ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلے کے اختیار اس دنیا میں نہیں ہے یہ بات اس کے سمجھ میں آنی چاہیے یہ جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کم تم خیر امت اخرجت للناس تو امرون بالمعوف و تنہا نہ کہ تم بہترین امت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا ہے اور وہ فائدہ کیا ہے کہ تا امرون و معروف ہے وہ تنہا کہ تم نیکی کا حکم کرو گے امر کرو گے برائی سے تم نہیں کرو گے روکو گے امر اور نہیں کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ نمبر پر بیٹھ کے میں آپ سے کہتا ہوں بھائی نمازیں پڑھو یہ امر بال نہیں ہے یہ تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں اگر آپ نماز نہ پڑھے تو میں کیا بگاڑ سکتا ہوں آپ کا میرے پاس کوئی ایسی قوت ہے قوت نافذہ جسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے میں مجبور کروں آپ کو ایسی کوئی قوت نافذہ میرے پاس موجود نہیں ہے میں درخواست کر رہا ہوں آپ نے پڑھ لی وہ جیسے کہتے ہیں نا بیک مانگنے والا کہ جو دے اس کا بھی بلا جو نہ دے اس کا یہی ہمارا حال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بے پڑھو جس میں پڑھو اس کا بھی بھلا ہے نہیں پڑھو اس کا بھی بھلا لیکن آج ہم کیا کر سکتے ہیں امر اس کو نہیں کہتے ہیں یہ ہے درخواست ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں امر اس کو کہتے ہیں کہ قوت نافذہ موجود ہے اس کے ہاتھ میں یہ کہتا ہے نماز پڑھو نہیں پڑھو گے تو امام ابو اور رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ہم تمہیں مار مار کر دہان کر دیں گے اور جیل میں ڈال دیں گے یا امام احمد امام مالک امام شافی کے مسلک کے مطابق اگر تم نہیں کرو گے ہم تمہیں قتل کر دیں گے امام مالک کا مذہب ہے امام شافی کا مذہب ہے امام احمد ابن حنبل تینوں اماموں کا مذہب ہے کہ جو شخص بغیر کسی عذر شریف کی نماز نہیں پڑھتا اور عدم ترک کرتا اسے قتل کر دو اس کی سزا یہی ہے اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ نہیں اس کو سزا دو مار مار کے لہو لہان کر دو جیل میں ڈال دو حتیہ کہ تعلق ہو جائے اب اگر میرے پاس یہ قوت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھو نہیں پڑھو گے تو میں یہ سزا اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف اس لیے کہ امر ہمارے فقہا اصول فکر کی کتابوں میں کہتے ہیں کہ امر کس کو کہتے ہیں قول القائل على سبیل الاستعلاء افعل یہ امر کی تعریف کرتے ہیں نئی کی تعریف کرتے ہیں قول قوائے رہی اللہ الاستعلاء لا تفعل تو قوت نافذہ موجود ہے میں کہتا ہوں کو یہ امر ہے قوت نافذہ موجود ہے میں کہتا ہوں کہ یہ کام نہ کرو کرو گے تو یہ سزا ملے گی یہ نہیں ہے یہ جو ہم آپ سے کہتے رہتے ہیں یہ امر بالمعروف نہیں ہے یہ درخواست ہے جو ہم آپ سے کرتے ہیں اس لیے ہماری اس درخواست کو سننے کے لیے بھی آپ نہیں آتے جمعے کی نماز اگر جمعے کی تقریر امام بارہ بجے شروع کرتا ہے اور ساڑھے بارہ ختم کرتا ہے تو مقتدی ساڑھے بارہ آتے ہیں تاکہ امام کی بات سننے کی نوبت بھی اس کو نہ آئے یہ ہے یا نہیں حقیقت یہ ہے میرے بھائی کہ آپ اس دنیا پر اللہ کی اس دنیا پر سب سے بیکار ترین مخلوق ہمیں سمجھتے ہیں مولوی کو یہ آپ کا عمل ہے اور یہ خود ہمارا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ حال ہے کہ آج کا مسلمان ایک ڈاکٹر کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے ایک انجینئر کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے ہر تاکہ گلی میں صفائی کرنے والے کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے لیکن وہ اس مولوی کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتا اس لیے کہ وہ ایمان کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتا اگر وہ ایمان کو اپنی ضرورت سمجھتا تو اس ایمان کو سیکھنا اور ایمان کے مسائل کو سیکھنا اس کے ذریعے سے ہوتا اس کو بھی اپنی ضرورت سمجھتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ چوچا دیا ہے یہ سب نتائج ہے اس بات کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے حکم کی جو ان الحکم اللہ للہ یہ یہ چیز ہم چکے ہیں آج کل بھی ہمارے دل میں یہ غلط پیدا نہیں ہوتا پاکستان بنے اور اسی طریقے سے دوسری اسلامی ممالک بنے کتنے سال گزر گئے پچاس پچاس سو سو سال گزر گئے لیکن کبھی بھی نہیں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہماری اس ملک میں اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم حاکم ہو اور نافذ ہو اور وہ سب سے غالب ہو اس کے لیے کیا کیا بہت سارے ہمارے دوست ہوتے ہیں جب یہ طالبان کے حالات ہم بیان کرتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں آواز دیتے ہیں کہ مولوی صاحب پاکستان میں کب طالبان آئیں گے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ افغانستان میں تو اٹھارہ لاکھ انسان انسانوں کی شہادت کے بعد طالبان آئے آپ کم از کم پاکستان میں یا اپنے ملک میں جہاں کی خواہش آپ رکھتے ہیں کم از کم دو لاکھ شہید کرا دیں اس کے بعد آپ پوچھیں کہ کب آئیں گے اس کے بعد آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ کب آئیں گے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب بھی آرام سے بیٹھا رہے اور اس کا بال بھی کا نہ ہو اس کے پیر پر اور اس کے جسم پر غبار بھی نہ لگے اسے زخم بھی نہ آئے پیر صاحب بھی اس مینا سے بیٹھے ہوئے ہو تاجر صاحب بھی اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہو اور اسی طریقے سے باقی سارے اپنی اتنی نہ سے اپنے گھروں میں کاپی رہے ہو اور صبح ہم دیکھے کہ چھت پن جائے اور اللہ کا دن غالب ہو جائے نہیں ہوتا ایسا قبل ہم کہ کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں ایمان لائے ختم ختم ہم لائے اس تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا آزمائیں گے نہیں تمہیں اللہ اللہ تو جانتے ہیں کہ تم کیسے ہو لیکن فضیال امن اللہ اللہ ظاہر کریں گی اس دنیا کے سامنے کہ یہ ہے وہ سچے اور یہ ہے وہ جھوٹے یہ ہے وہ سچے اور یہ ہے وہ جھوٹے رجال رضاء الم کہتا ہوں افغانستان کے لوگ بولتے رضاء صدق اللہ علیہ من ينتظر وما نحد تبدیلہ کہ اللہ سے میں کہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں کسی قوم نے اپنے دین اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دی اٹھارہ لاکھ انسان شہید ہوئے اٹھارہ لاکھ دو ملین کے قریب کہنے کو بہت آسان ہے لیکن دس آدمی کی لاشیں آپ اس مسجد میں رکھ دیں تو مسجد بڑھ جائے گی اور پھر تصور کر لیں کہ اٹھارہ لاکھ انسانوں کی لاشیں کتنی ہوگی اٹھارہ لاکھ انسان شہید ہوئے افغانستان میں اس کے بعد پھر روس نکلنے پر مجبور ہوا اس کے بعد پھر باطل قوت اور قوت مجبور ہوئی اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر انہیں علماء کی قیادت دی دینی مدارس کے طلبہ کی قیادت دی انہیں اور انہوں نے آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب کر دیا آج افغانستان کی صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ مسجد میں کڑے ہو کر گورنر صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو وہ مسجد میں کڑے ہو کر جمعے کے دن کہتے ہیں کہ آج کے بعد یہ حکم ہے دیکھو اس کے خلاف ورزی کرو گے تو یہ سزا ملے گی خود ہم جلال آباد میں جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میری عادت نہیں ہے قسم اٹھانے کی لیکن میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ مجھے وہ وہ منظر جب میں نے دیکھا میں رویا اور میرے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور راشدین کے آہد کا منظر سامنے آیا کہ جو کتابوں میں پڑھا ہوا تھا جمعے کے دن ہم جلال آباد کی جامع مسجد میں تھے گورنر صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو اعلان تو پہلے ہو چکا تھا لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جو معاشرے میں تھی لیکن انہیں پتہ نہیں تھا تو اس جمعے کو وہ اعلان کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں مرد درزی عورتوں کے کپڑے سیتے ہیں عورتیں ان کے پاس جا کر ناپ دیتی ہیں تو کہا کہ آئندہ اگر اس طرح کی شکایت کہیں سے ملی اور مرد درزی نے عورت کے کپڑے سی یا اس کے پاس ناپ دینے گئی تو ہم یہ سزا دیں گے ممبر سے اعلان کر رہے تھے ممبر سے مسجد سے اعلان ہو رہا تھا گورنر صاحب پانچ سو میں آتے ہیں اور ہر آدمی کو اس کے پاس پہنچنے کا موقع ملتا ہے اس سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے وہ انسان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل وہاں نافذ ہے الحمد للہ اور سو فیصد نافذ ہیں جتنے پروپیگنڈے ہوتے ہیں ان کے خلاف مغربی پریس یا یہودی پریس جو پروپیگنڈے کر رہا ہے یہ سب کے سب فضول ہے وہاں وہ انسان ہے اور محمد انسان ہے وحشی انسان نہیں ہے کہ وحشی جو ان کی صورت جو پیش کی جا رہی ہے پرست صورت ان کی دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ وہ بس کام نہیں ہے کہ لوگوں کے ہاتھ کاٹتے ہیں سنسار کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے جن لوگوں پر چوری ثابت ہو جائے شہری طریقوں سے یا وہ خود اپنی چوری کا اقرار کر رہے ہیں تو قرآن کریم نے حکم دیا کہ اسارت و اسارت تو ہے ان کے ہاتھ کاٹ دو اب قرآن کا حکم ہے وہ کاٹتے ہیں جن پر قتل ثابت ہو جائے کہ اس نے ناحق کسی کو قتل کیا ہے تو انس و بن نس قرآن کریم کا حکم ہے کہ نس کے مقابلے میں نس کو قتل کر دو ناحق اس نے قتل کیے تو اسے قتل کی. تو بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں اور اللہ کے احکام کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک یا دو حد نافذ ہونے کے بعد پورے افغانستان میں اب و امان ہے نہ وہاں چوری کا کوئی واقعہ ہوتا ہے نہ وہاں قتل کا واقعہ ہوتا ہے وہاں زنا کا کوئی واقعہ ہوتا ہے نہ وہاں کوئی متردہ عورت پڑتی ہے نہ وہاں گانا بجنے کی آواز آپ کو آتی ہے باعث صوبے پچاسی فیصد علاقہ اور تقریباً ساڑھے چار لاکھ کلو مربع کلو میٹر کا علاقہ اس میں آپ کو گانے کی آواز نہیں آئے گی دنیا میں کوئی ایسا خطاب بتا سکتے ہیں ان کے ریلوے اسٹیشن سے ٹی وی اسٹیشن تو انہوں نے پہلے بل بند کر دیے ہیں ریلوے اسٹیشن سے یا تو اذان اور نماز اور قرآن کی آواز آتی ہے یا عالم کی تقریر کی یا جہاد کے لڑنے کی یا خبروں کی اس کے علاوہ کوئی چڑھ کی آواز نہیں آتی آپ تو سمجھ ہمیں نا بیوقوف ہے جنگلی ہے دنیا کی تعمیر سے واقف نہیں ہے لیکن ان کے لیے یہ فخر ہے ان کے لیے یہ فخر ہے کیونکہ یہ اسلام ہے وہ اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جو نام پر ہم مجرسے کرتے ہیں سیرت کے جل سے کرتے ہیں ان کے نام پر کاشی پیتے ہیں لیکن اس کے دین کو بلا بیٹھے ہیں اور انہوں نے پیغمبر کے دین کو زندہ کیا اس کے نام پر ایک دن بھی نہیں کہا لیکن اس کے دین کو زندہ کیا تو بھائی بات یہ ہے کہ وقت کافی تین بلکہ آزان ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کو اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور طالبان کے متعلق جتنے پروپیگنڈے ہوتے ہیں افغانستان کے متعلق تو سارے جھوٹے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے و کرم سے وہاں اسلامی حکومت نافذ ہے جس میں سو فیصد اسلامی احکام جاری ہے وہاں ان کے ساتھ ابھی یہ مورجہ فرما رہے ہیں کہ پانچ منٹ اور بات کرو لیکن دس کیا بات کرے بارہ کئی جگہ میں بات کر کر بھی چکا ہوں کروں گا بھی ان شاء اللہ میں اب اتنی بات اب ذہن آباد آگے نہیں ہو رہا اللہ سمجھنے کی توفیق کتا فرمائیں اور عمل کرنے کی بھی ترقی کتا فرمائیں الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله منستا ون میشو پوشی نئی ملنا من يعده الله فلا مزل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده وحده لا شريك له ولا نذير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ونبينا ومكينا ومدنينا وهادينا ومرشدنا وتبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا وتبيب قلوبنا ومولانا محمدا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى بيته أجمعين وارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا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 محمد رسول الله والذين معه وشداء ولا الكفار بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم السجود ذلك مثلهم في في التوراة ومثلهم الإنجيل عن أبي هريرة رضي الله الله الله تعالى عنه قال قال رسول صلى نبیر کرسل من قام ليلة القدر إيمانا واعتصابا غفر له ما تقدم من أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سلام ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب سلم وسلم دائما نبدا على حبيبك خير الخلق كله بي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهمي زبا پہ مومنوں کے جب بھی ذکر تاج دار آئے زباں پہ مومنوں کے جب بھی ذکر لازم ہے ان کے بعد ذکر چار یار آئے ابو بکر عمر عثمان حیدر باغ ماں جب ہو تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں بہار آئے گر آج بو بکری ہوتے تو کیا یہ حالت ہوتی گر عمرے فاروق ہوتے تو کیا یہ جہالت ہوتی گر عثمان غنی ہوتے تو کیا یہ بے حیائی ہوتی اور گر علی یہ مرتدہ شیر خدا ہوتے تو کیا کفر کو یہ طاقت ہوتی درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى ام محمد كما صليت على کا وعلى تعالیٰ ابراہیم والا حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى علی محمد کما بار کالا ابراہیم والا علی ابراہیم ان کا مجید اللہ العزت کی بے انتہا حمد و توصیف امام الانبیاء فخر الانبیاء سید المسلین رحمت اللہ العالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصابہ وسلم کی ذات وبرکات پر عقیدت اور محبت سے درود پاک پڑھنے اور بھیجنے کے بعد حضرات علماء اکرام میرے قابل صد احترام بزرگوں دوستوں اور نوجوان مسلمان بھائیوں آج کی یہ تقریب باسعید جو بس ختم قرآن مجید فطراوی منعقد ہو رہی ہے میں اس تقریب کے اندر سب سے پہلے اس خوش نصیب شخصیت کو حافظ قرآن کو جس کو اللہ نے نماز تراویح میں قرآن سنانے کے ساتھ نصیب فرمائی حدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ان با نصیب افراد کو کہ جن کو اللہ نے اس برف باری کے موسم میں اپنے گھر میں آ کر نماز تراوی میں قرآن سننے کے ساتھ نصیب فرمائی ان کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ حضرت حافظ محمد افضل صاحب کا سنانا آپ حضرات کا سننا قبول و منظور فرما لے اور اس پرالاری میں قرآن کے سننے کو ذریعہ نجات بنا تھا میرے دوستو یہ مقدس مہینہ جو رحمتوں کی گھٹائیں لے کر آیا تھا اب ہم سے الوداع ہونا چاہتا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ میں اپنے رب کو راضی کیا ہے اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رحمت اور مفرت کے مہینے بھی محروم رہے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ گزرے ہوئے لمحات میں جو جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں رب العالمین اپنے محض کرم و فضل سے درگزر معاف فرما دے اور آنے والے یہ لمحات جو شاید چند گھنٹوں کی ہوں انہیں اللہ ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر و منزلت کی توفیق عطا سکا قرآن مجید فرقان حمید کی چھبیسویں سپارے سے آیات تو یہ بات کی ہیں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے دعا فرمائے اللہ کریم ان آیات کا حدیث کا اس مختصر وقت نے مجھے ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین ہمیں سننے اور سمنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا اس لیے کہ اصل بات تو بھائی عمل کی ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل ہو گیا اللہ نے توفیق دے دی تو کامیابی ہے اور پھر اس میں قبولیت ہو گئی تو خالصتاً کامیابی ہے قرآن کریم کی نایات میں اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا مقصد بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے کر بھیجا اور کس مقصد کے لیے بھیجا اور پھر جن جس جماعت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی ان کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا میرے دوستوں یہ قرآن مجید جو نماز تراوی میں آپ نے سماعت فرمایا ہے جو آج پورے عالم میں شرق و غرب شمال و جنوب میں یورپین ممالک افریقہ امریکہ ایشیا پورے عرب و عجم میں اس قرآن کا اعجاز ہے کہ آج ملک ملک شہر شہر گاؤں گاؤں بستی بستی کریا کریا قرآن کے نگمے گائے جا رہے ہیں یہ قرآن جو آج اس کفرستان میں بھی آپ جس کے مدارس جس کے دارالعلوم دیکھ رہے ہیں یہ قرآن یوں ہی ہمارے تک نہیں پہنچا اس کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے جان سار صحابہ اکرام نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر اس اسلام کے تناور درخت کو کھینچا ہے اگر قائد اسلام سید المسلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا اس قرآن کی محبت میں اپنے خون کا نذرانہ نہ پیش کرتے تو آج برنے کے اندر قرآن کے نغمے ہمارے کانوں میں نہ ہوتے اللہ کریم نے یہاں کریمہ کریما میں ارشاد فرمایا کہ رسول بالہدا اپنا تعارف رب العالمین خود اس انداز سے کراتے ہیں فرمایا کہ میں وہ دانت ہوں اور رسول رہو جس نے بھیجا ایسا الدم رسول کو یعنی خود اپنا تعارف کے اندر اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیش کیا کہ جس نے مجھ خدا کی ربوبیت کو دیکھنا ہے میری ربوبیت کی پہچان کرنی ہے وہ میرے اس بیجی اور رسول کی عظمت کو دیکھ لے جس کا رسول اتنا عظیم ہے اس کا بھیجنے والا خدا کیا ہوگا جیسے دنیا میں شاگرد سے استاد کی عظمت کو پہچانا جاتا ہے ایسی اللہ نے رسول کو اپنے پہچان میں پیش کیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے رسول کو دو چیزیں دے کر بھیجا ہے دل خدا و دین الحق ایک ہدایت اور دوسرا دین حق دے کر بھیجا ہے اس ہدایت کی تلوار سے جو کلمے کی تلوار ہے کلمہ اس سے پوری دنیا میں ایک نمبر دعوت اسلام دیجیے اور انسانیت کو سبق دے دیجیے کہ ایو الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہ انسانیت تمہاری فلاح تمہاری کامیابی لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے میں ہے اور اگر ابھی باطل بات تیرے اس نعرے پر تجھ سے تکاور کریں تنازع کریں جھگڑا کریں تو فرمایا بدین الحق میں نے قرآن کے تیس سپارے تجھے عطا کر دی ہیں اس سے دفاع کر لے اور دنیا اسلام کے اندر اس نعرے کو لے کے پہنچ جائیے فرمایا ہوا کفا بلّہ شہیدہ یہ دو چیزیں جو اپنے پیغمبر کو رسول کو عطا کر کے بھیجی ہیں ان کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے ان کے دینے کا مقصد کیا ہے ہی رہو الدین کل تاکہ یہ جو دین لے کر آئے ہیں یہ دین اسلام تمام ادیان باطلا پہ غالب آ جائے نبی کے آنے کا مقصد اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جس دین کو میرا پیغمبر لے کر آیا ہے یہ دین تمام ادیان باطلا پہ غالب آ جائے اور فرمایا ہوا کفا بلّہ شہیدا یہ بات جو میں نے اللہ کریم فرماتے ہیں کہی ہے اس کی گواہی کے لیے میں خدا ہی کافی ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور میں اپنے نبی کے اس دین کو غالب کر کے رہوں گا جس مقصد کے لیے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا ہے اور فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کی ہدایت کو اور دین حق کو تسلیم کیا اور پیغمبر کے اس مشن کو قبول کر لیا فرمایا محمد الرسول اللہ محمد عربی کی کیا بات کرتے ہو وہ تو اللہ کے رسول ہیں ان کو تو اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے ارے وہ لوگ جو اس پیغمبر کے پیروکار بن گئے وہ اللہ جو اس کے ساتھی ہیں جس کے ساتھ چلتے ہیں جس کے ساتھ پھرتے ہیں جس کے ساتھ سفر و حضر میں اپنی زندگی نشاور کر رہے ہیں فرمایا ولدینہ ماہو اشدا ولکفار ان کی شان یہ ہے کہ جب کفر سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو سب سکندری بن جاتے ہیں اشدا ولکفار کفر کے نام بہت سخت ہیں فرمایا کہ شاید یہ سختی بامی بھی ایسی ہوگی فرمائے نہیں روح ماؤ بے نہم جب آپس میں مومن بیٹھتے ہیں تو پھر یہ بھائی بھائی ہیں اخوت ان میں اشدا ورن کو فار روحما بینہم نہ اور فرمایا کہ تراہم رکا یہ لوگ جو